حجاج بن شاعر نے کہا زحاق بن مخلد نے مجھے ایک رقعے سے حدیث بیان کی اسے میرے سامنے رکھا پھر اسے پڑھا کہا مجھے حنزلہ بن عثمان نے اس کے بارے میں بتایا کہا ہمیں سعید بن نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مدینہ کے گرد خندک کھودی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا میں اپنی بیوی کے پاس لوٹا اور کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوکا پایا ہے اس اس نے نے ایک ایک نکالا جس میں میں سا جو تھے اور اور ہمارے پاس بکری کا پلا ہوا بچہ تھا کو کیا میری عورت نے آٹا پیسا وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوئی میں نے اس کا گوشت کار کر ہانڈی میں ڈالا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹنے لگا تو عورت بولی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کہ اے خندق والو جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری دعوت کی ہے تو چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہانڈی کو مت اتارنا اور آٹے کی روٹی مت پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں پھر میں گھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے میں اپنی عورت کے پاس آیا وہ بولی کہ تو ہی پریشان ہوگا

ایک روٹی پکانے والی اور بلا لے جو تیرے ساتھ مل کر پکائے اور ہانڈی میں سے ڈوئی نکال کر نکال دی جا اس کو اتارنا مت سید رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے بس میں قسم کھاتا ہوں کہ سب نے کھایا یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے اور ہانڈی کا وہی حال تھا ابل رہی تھی اور آٹا بھی ویسے کا ویسا تھا اس کی روٹیاں بن رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پندرہ